اپنے گھر میں چوہے پیدا ہو گئے کیسے جی لڑیں گے جی ان کی اتنی طاقت دیکھو کیسے لڑیں گے جی ان مجاہدوں نے دھمکیاں دے دے کہ ہمیں برباد کرایا ہوا ہے تمہیں کیا پتا لڑائی ہوتی کیا ہے جس آدمی کو تیرنا نہ آتا ہو اس آدمی کو تالاب پر لے جاؤ کہو کہ یہاں یہ پانی کا مقابلہ کرو گے وہ کہے گا نہیں جی یہ تو چھ چھ سات فٹ کا پانی ہے اس کا مقابلہ میرے پاس کی بات نہیں ہے اسے دریا پہ لے جاؤ کہ بیس فٹ کا دریا ہے مقابلہ کر سکتے ہو نہیں جی میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں دریا اتنا بڑا میں اتنا چھوٹا تھا پھر اسے سمندر میں لے جاؤ کہ یہاں تیس فٹ گہرا ہے یہاں مقابلہ کر لو گے نہیں جناب ہم کہاں ہم تو غلام ہیں اس سمندر کے ہم تو سر جھکاتے ہیں اس سمندر کو یہ سمندر ہمیں مچھلیاں دیتا ہے ہم کہاں جہاں اس میں کود سکتے ہیں پھر ایک تیراک کو پکڑ کے لاؤ ایک چھوٹے سے تیراک کو جس کا قد تین چار فٹ ہو اسے کہو جناب یہ تالاب وہ کہے گا آدھے منٹ کی بات ہے اسے کہو یہ دریا وہ کہے گا مسئلہ ہی نہیں ہے اسے کہو یہ سمندر کہے گا میں اس کی تہوں کے اندر سے اٹھاؤں گا جو مسلمان لڑنا نہیں چاہتے جو مسلمان قرآن کی جنگ کو جانتے نہیں ہیں جنہوں نے نبی کا میٹھا کھانے والی سنت تو یاد کر رکھی ہے مگر نبی کا دانت شہید ہونے کی سنت انہیں بھول چکی ہے جنہیں نبی کی شکل و صورت میں سے کچھ باتیں یاد ہیں مگر اگر نبی کی تلوار بھول چکے ہیں جو غزوہ بدر احد کو بھول چکے ہیں جو حنین و یرموک کو بھول چکے ہیں جو قادسیہ اور تبوک کی جنگوں کو بھلا چکے ہیں جن کو خالد بن ولید یاد نہیں رہا جن کو ابو دجانہ کی چال بھول چکی ہے جنہیں حنزلہ کی قربانیاں آنکھوں سے نکل چکی ہیں جن کے سامنے طلحہ کی غیرت نہیں ہے جن کے سامنے زبیر کی یلغار نہیں ہے جن کے سامنے مقداد کا گھوڑا نہیں ہے جن کے سامنے سلمہ بن اقوا کی دوڑ نہیں ہے جن کے سامنے طارق بن زیاد کی چلتی کشتیاں نہیں ہے جن کے سامنے صلاح الدین ایوبی کا وہ گھوڑا نہیں ہے جو بیت المقدس میں فتح بن کے داخل ہو رہا تھا جن کے سامنے اپنے اکابر کی زندگیاں نہیں ہے جن کے سامنے شاملی کا میدان نہیں ہے جن کو پتا نہیں ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے جن کو پتا نہیں ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خالی پیر نہیں تھے خود عملی مجاہد تھے جن کو پتا نہیں ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوی میدان جنگ میں خود کافروں کو قتل کرتے تھے جن کو علم نہیں ہے جلال الدین حقانی کون ہے جو نہیں جانتے ملا عمر کیا ہے نہیں جانتے اسامہ کا اسامہ کون ہے انہیں لڑائی کا کیا پتا آؤ لڑائی والوں سے پوچھو جنہیں لڑائی کرنا آتی ہے جو میدان میں نکلنا جانتے ہیں رب کعبہ کی قسم دنیا کا کفر مسلمانوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا